اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنی کے آثار دیکھو گے جنہوں نے کفر کیا قرب ہے کہ لپٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑتے ہیں تم فرما دو کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے وہ آگ ہے اللہ نے اس کا ودا دیا ہے کافروں کو اور کیا ہی بری پلٹنی کی جگہ